لہذا تمام اسرائیم بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر تیرہ نکال لیجیے پیارے محترم اسرائیم بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ کل اس سبق سے متعلق ہم نے کچھ ضروری باتیں سیکھی تھیں آج مزید اس کی دہرائی کرتے ہیں کہ تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں تین دندان والی شکل اس کو تشدید کہتے ہیں اور یہ علامت جس حرف پر ہو اس حرف کو حرف مشدد کہتے ہیں بہت آسان اور بنیادی قاعدہ ہے اسی طرح سابقہ اسباق میں بھی جو ہم نے پڑھے قواعد وہ بھی بنیادی اور بہت ہی آسان آسان قاعدے ہیں اتنے مشکل نہیں بس کامل توجہ کی اس میں ضرورت ہے اور مزید پختگی کے لیے اس کی مشق کی ضرورت ہے تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں سکون کی دو شکلیں ہوتی ہیں سکون کی دو شکلیں ہوتی ہیں اگرچہ سکون کی صورتیں بھی دو ہیں قسمیں بھی دو ہیں ایک سکون اصلی ہوتا ہے ایک سکون عارضی ہوتا ہے ایک سکون اصلی سکون اصلی اس سکون کو کہتے ہیں کہ جو حالت وقف اور وصل دونوں میں باقی رہے چاہے اس پر وقف کیا جائے اس ساکن ہر پر چاہے اس کو ملا کر پڑھا جائے تو وہ اس کا سکون قائم رہے باقی رہے بدلے نہ جیسے انت علیہم اب میم کے اوپر جو ہے یہ سکون اصلی ہے اب انت علیہم وقف کر دیں تب بھی یہ ساکن ہے اور انت المغضوب اس طرح آگے بھی پڑھیں ملا کر وصل کریں تب بھی یہ سکون قائم اور باقی رہے گا یہ سکون اصلی کی تعریف ہے اور سکون عارضی کہ پہلے سے سکون نہ ہو سکون کی کوئی علامت نہ ہو ساکن کیا جائے مثال کے طور پہ جیسے رب العالمین اب رب العالمین اس پر صبر ہے یہاں ساکن نہیں ہے نون لیکن اس کو ہم نے حالت وقف میں ساکن کیا ساکن کیا اب جب ملا کر پڑھیں گے تو اب یہ سکون ختم ہو گیا وہ سکون جو وقف اور وصل میں باقی رہے وہ سکون اصلی کہلاتا ہے اور وہ سکون جو حالت وقف میں تو سکون بڑھا جائے اور وصل میں سکون نہ رہے تو وہ سکون عارضی کہلاتا ہے یہ سکون کی دو صورتیں اور دو یہ قسمیں ہیں لیکن سکون کی دو شکلیں بھی ہیں قسمیں اور ہوتی ہیں شکلیں اور ہوتی ہیں دو دو جو اس کی شکلیں ہیں وہ ہم نے کل بھی اس کو واضح کیا تھا کہ ایک جزم جو دال نما چھوٹی سی دال نما شکل ہوتی ہے اسے سکون کہتے ہیں اور تین دندانوں والی شکل جسے تشدید کہتے ہیں یہ تشدید بھی سکون کی ایک صورت ہے ایک شکل ہے ایک قسم ہے تو پیارے میٹھے اسرائی بھائیو یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ سکون جزم بھی سکون کی اس میں آتا ہے اور تشدید بھی اسے بھی سکون ہی کہتے ہیں لہذا جو جزم کی حالت میں ہے اسے بھی جماؤں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے لیکن یہاں ہم سبق نمبر تیرہ میں جو تشدید کی ہم مشق کر رہے ہیں اس میں بالخصوص چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور ان باتوں کا خیال قرآن پاک میں جب بھی آپ تلاوت کریں گے اس کا خیال رکھنا پڑے گا جب بھی ہم تلاوت کریں تو ان باتوں کا بالخصوص خیال رکھا جائے کہ ایک تو مشدد حرف یعنی جس حرف پر تشدید ہو تین دندانوں والی شکل یا علامت ہو اس حرف کو حرف مشدد کہتے ہیں تو مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے یعنی دوہرا پڑھیں گے دو مرتبہ پڑھیں گے ایک تو وہ اپنے ماں قبل حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے اور دوسرا وہ اپنی اصلی حالت اس کی حرکت پڑھی جاتی ہے جیسا کہ اس سبق نمبر تیرہ کی سطر نمبر کی ابتدائی تا پر ہے اتا اتا پہلے یہ اپنے ماں قبل حمزہ کے ساتھ پڑھا گیا ات اب پڑھا گیا تا اب یہ اس کی اپنی اصلی حرکت ہے پہلے یہ اپنے ماں قبل متحرک حرف سے پڑھا گیا اور اس کے بعد یہ اس کی اصلی حرکت پڑی گئی اتا تو یہ دوہرا پڑھا گیا یعنی دو حرف کی دیر لگے گی اس کو پڑھنے میں اتا اگر عطا کہیں گے تو یہ پھر جو ہے صحیح تشدید ادا نہیں ہوگی جیسے اللہ دینا کو بعض لوگ جلدی میں پڑھتے ہیں اللہ دینا وسما وسما تو ٹھیک ہے وسا اللہ اللہ اللہ تو اس کو اللہ یوں نہیں بلکہ اللہ تو یہ طریقہ ہے سکون جو شکل تشدید والی اس کو مشدد حرف کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ دو حرف کی اس میں دیر لگے گی اور پیارے محترم اسرائیم بھائیو اسی میں اسی سبق نمبر تیرہ میں ہدایت میں یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب مشدد یعنی حروف قلقلہ مشدد ہوں گے تو انہیں خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اگر کوئی حروف قلقلہ میں سے کوئی مشدد حرف ایسا کلمے کے آخر میں آ گیا جس پر وقف کیا جا رہا ہے تو اس میں قلقلہ بھی خوب ظاہر ہوگا جیسے بالحق تب تو یہ خوب قلقلہ ظاہر ہوا ورنہ اگر جزم کی علامت ہوتی یعنی جزم کی شکل ہوتی اس کے اوپر تو پھر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 میں سین کی آواز کو سیٹی کی آواز میں واضح کریں گے سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہوگی بس اب اس میں سکون ہے تو جمع اس میں کامل سکون ادا کریں گے اور اسی طرح آگے را جو مشدد ہے اس کو بھی دوہرا پڑیں گے اور حیا کو واضح پڑیں گے دو رحم نحیم حیا کو وسط حلق سے پڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ عین عین زبر زبر آ اب یہ وسط حلق سے ادا کریں گے لیکن جمعوں کے ساتھ اور دو حرف کی دیر لگے گی یہ سبق نمبر تیرہ کی سطر نمبر آٹھ ہے حمزہ عین زبر عین زبر آ نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے آ پہلے حمزہ اس کو سختی سے پڑھیں گے آ پھر آگے آئین ادا کریں گے وسط حلق سے آ جیسے سورہ معاون میں ہے کہ ارائیت تلوی یو بالدین فزاری کلوی ید ید اب اس کو دوہرا پڑیں گے یہاں آئن مشدد ہے تو اسی طرح آئین یا دیگر جو بھی حروف آ رہے ہیں ان کو کامل ان کا جو سکون تشدید ہے بشکل تشدید اس کو کامل ادا کرنا ہے آ کو پور پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے اخ اس میں زیادہ غرغرہ پیدا نہیں ہوگا جیسے اخ اس قدر بھی اس کو ادا نہیں کریں گے اخ اخ اخ اخ پیش ادا کیا تو ہونٹ گول اور جب خواہ کی زبر پڑیں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے اخ سطر نمبر نو اب ابا ابا ابا ابا ابا یہ با کون سے حروف میں سے حروف قلقلہ میں سے ماشاء اللہ تو یہ مشدد ہے اس کے اوپر تشدید کی علامات لہذا خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے ابا ابا ابا اب اسی طرح حروف قلقلہ اگر مشدد ہوں اور اس پر وقف کریں گے تو اب اب اب اب یہ طریقہ ہے یعنی جماؤں کے ساتھ خوب قلقلہ ظاہر ہوگا جب مشدد ہوں گے اس پر وقف کریں گے تو ابا اب ابا ام ام ام یہ بھی قاعدہ ہم نے سابقہ اسباق میں بھی سیکھا تھا کہ نون اور میم جب مشدد ہوں تو ان میں کیا کریں گے غنہ کریں گے ان میں غنہ کریں گے یہ ذہن میں رکھیے غنہ ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار میں ٹھہرانے کو کہتے ہیں اگرچہ غنہ کی دو قسمیں ہیں غنہ آنی اور غنہ سمانی جو کہ ہم نے پہلے پڑھا غنہ آنی کی کوئی مقدار نہیں وہ نون اور میم کی صفت مستقلہ مستقل ہے مستقل صفت ہے اس کی یعنی اس کی خوبی ہے ایسی کہ جب نون اور میم ادا کریں گے خود بخود ادا ہو جائے گی جیسے وما تو یہ میم کا مخرج جو ہے ناک کی طرف نہیں ہے بس ناک سے جو آواز گزری ہے یہ غنہ ہوا اور یہ غنہ سمانی ہے جو اس کی مقدار نہیں ہے اور غنہ غنہ آنی تھا جو جس کی مقدار نہیں اور غنہ زمانی جو زمانے میں پایا جائے یعنی وہ سبب کا محتاج ہے غنہ آنی صفت لازمہ ہے وہ کسی سبب کی محتاج نہیں ان کے ساتھ مستقل ہے آنا آنا اب نون کا جو مخرج ہے نون نون کہیں گے تو ناک سے آواز بھی لوٹ رہی ہے تو اس کی کوئی مقدار نہیں اور یہ غنہ آنی ان دونوں حروف نون اور میم کی صفت لازم ہے صفت کہتے خوبی کو اور غنا زمانی جو ہوتا ہے وہ سبب کا محتاج ہوتا ہے جیسے ہم نے سبق نمبر بارہ میں پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنا ہوگا ورنہ غنا نہیں ہوگا اب یہ غنا زمانی ہے یہ سبب کا محتاج ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف اقفا کا محتاج ہے کہ حروف اقفا آئیں گے حروف اقفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو غنا ہوگا سبب پایا جائے گا تو غنہ ہوگا اور یہ غنہ سمانی کہلاتا ہے اس کی مقدار ہے ایک الف کی مقدار میں غنہ کیا جاتا ہے اور نون میم جب مشدد ہو تو ان میں بھی غنہ زمانی ہی پایا جائے گا اور اس کی ایک الف کی مقدار ہوگی اس لیے کہ جب مشدد ہوں گے تو غنہ ہوگا یہ سبب ہے جب ان پر تشدید آئے گی نون اور میم پر تو غنہ کریں گے جیسے ان اللہ ہم پڑھتے نا مشہور آیات مبارکہ تو ان اللہ اب اس کو ان اللہ اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے اس میں نہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ نون مشدد ہے اسی طرح تو اب میم پر کیا ہے تشدید ہے تو اس میں نہ کریں گے تو نون اور میم جب بھی مشدد ہوں تلاوت کے دوران جب بھی مشدد ہوں گے تو ان میں ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے کیا کریں گے غنہ کریں گے اور غنہ کا مخرج کیا ہے ناک کا بانسا اور غنہ کسے کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر ظاہر کرنے کو اور ایک الف کی مقدار یہ آواز ظاہر ہوگی تو کہلائے گا ام ام ام ام ام اما اگر اس میں غنہ نہیں کریں گے دوہرا تو پڑا جائے گا اما تو اب اس میں غنہ نہیں اما دوہرا پڑا گیا مگر غنہ کرنے کی وجہ سے اس میں زیادہ دیر لگی کہ اما اما اما سطر نمبر دس ا او واؤ کو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے او او حمزہ کی زبر میں بھی آواز اور منہ کھلے گا اور جب واؤ کی زبر پڑھیں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے او او اس کو بغیر ہونٹ گول کیے نہیں پڑھیں گے جیسے او ایسے نہیں پڑھیں گے افا افا فا فا کو اس کے مخرج سے جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے کیونکہ اس پر تشدید ہے اور اس کا مخرج ہے اوپر کے ماشاء اللہ اوپر کے دانت اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ یہ مخرج ہے فا کا اف افا سطر نمبر گیارہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ان ان ان غنہ کیوں کیے اس وجہ سے کہ نون مشدد ہے ماشاء اللہ نون اور میم جب بھی مشدد ہوں گے تو کیا کریں گے غنہ کریں گے ان سطر نمبر بارہ اور راہ پر صبر ہے راگو پور پڑیں گے راہ پر پیش ہوگا راہ کو پُر پڑیں گے راہ کے نیچے زیر ہے تو راہ کو باریک پڑیں گے یہاں راہ پر زبر ہی آ رہی ارو ارو را کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے تو راہ میں کب کپ کپاہٹ سی ہوگی کب کپی پیدا ہوگی جسے کہتے ہیں تکرار یہ مشابت تکرار ہے اس میں اور مشابات تکرار کے بغیر ادا کریں گے تو را اوا پڑھا جائے گا اوا اوا تو اوا پڑھنا درست نہیں ہے اوا پڑھنا درست نہیں بلکہ را را میں ہلکی سی کب کا پاٹ ہوگی اور اس کو اتنا بھی تکرار اس میں نہ ہو کہ جیسے را کہ ایک را کی جگہ کئی را پیدا ہو جائے تو ایک تو مکمل تکرار سے بچیں کہ ایک راہ کی جگہ کئی راہ پیدا ہو اور اس بات سے بچیں کہ بغیر کپ کپی کے بھی ادا نہ ہو بلکہ اس میں ہلکی سی کپ کپاہٹ ہوگی ہلکا سا تکرار ہوگا یعنی تکرار کی مشابہت اختیار کریں گے ارو اے او اب اس کو جیسے ار تو یہ بھوت سی راہ پیدا ہوگی ار محسوس کر رہے ہیں آواز کو تو اس طرح پڑھنا غلط ہے ارو اے اجا اجا اجا اجا اجا اجا جین کون سے حروف میں سے حرف قلقلہ میں سے اس پر تشدید ہے لہذا خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے اجا اجا اجا سطر نمبر تیرہ اشا اشا اشا اشا ایا ایا ایا ایا ایا ایا جیسے کا ابود اب یا مشدد ہے ایا کا اس کو ایا کا نعبد ابود اس طرح نہیں بڑھیں گے جیسے بعض پڑھتے ہیں کہ ایا کا و ایا کا تو اس طرح نہیں بڑھیں گے بلکہ ایا کا و ایا کا نستعین تو آپ انشاءاللہ ان بنیادی قواعد پر توجہ رکھیں گے کیونکہ مدنی قاعدہ یہ بنیاد ہے اور یہ تمام علامات قرآن پاک کی تلاوت کے دوران موجود لہذا خوب توجہ کے ساتھ ان قواعد پر پختگی حاصل کریں گے مشق کریں گے تو انشاءاللہ تلاوت میں جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ ایا اللہ ایا ایا سطر نمبر چودہ ربی ربی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے حروف مدہ تین ہیں الف واؤ یا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدا ہوگا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدا ہوگا واؤ ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدا اور یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر یا یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو ماشاء اللہ یہ بھی قید آپ کو یاد ہے وہ ساکن ہو اس سے پہلے صبر ماشاء اللہ تو یہ قواعد اپنے ذہن میں رکھیں تو یا مدہ ہے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے ربی ربی ہی ہا کے نیچے کیا ہے کھڑا زیر ہے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے کہ کھڑا زیر یا مدہ کے قائم مقام ہے ربی ہی تو دوبارہ پڑھتے ربی با کے نیچے صرف زیر ہے تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے ان یہاں نون کو دراز کیا نون کے ساتھ کیا ہے الف دیکھیں لیکن الف الف سے پہلے زبر ہے نون پر الف الف سے پہلے زبر ہے لہذا الف مدہ ہوگا ان اور نون میں غنہ کیوں کریں گے اس لیے کہ نون مشدد ہے ان ان پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین ان قواعد کی خوب مشق کیجیے اور ہمیشہ ان کو یاد رکھیے ان شاء اللہ تلاوت کے دوران جب بھی یہ قواعد آئیں گے تو ان پر عمل کرنا آسان ہوگا لہذا ان تمام قواعد یہ بنیادی قواعد ہیں اور بہت ضروری قواعد ہیں ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ ان تمام قواعد کو سیکھ کر یاد کر کے ان پر عمل کرتے ہوئے تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ شاء قرآن پاک کو تجوید و قرآد کے ساتھ اچھے اور خوبصورت انداز میں عمدگی کے ساتھ پڑھنے میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور انشاءاللہ خوب نیکیوں کا خزانہ ہاتھ آئے گا اب شاء اللہ وجل قرآن پاک کے تیسویں ستارے کی سورت القوثر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 بسم الرحمن قرآن پاک کو جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے اس کے اصلی مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے حرکات کو صحیح درست طریقے سے جو اس کا معیار ہے اس کے مطابق ادا کرتے ہوئے حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہوئے اور دیگر مداد کو مزید کھینچ کر ادا کریں گے اور حروف مستعلیہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے یہ تمام قواعد پر عمل کرتے ہوئے اچھے انداز میں یعنی خوبصورت انداز میں اچھے لہجے میں اچھا لہجہ لہجہ کہتے ہیں ترنم کو اور قرآن پاک کو اچھے اور خوبصورت انداز میں پڑھنے کا حکم ہے اور اس کا ثواب ہے لہذا اچھی نیتوں کے ساتھ خوبصورت انداز میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ لہجہ یعنی جو ترنم ہے قرآن پاک میں جو لہجہ ہوتا ہے یہ لہجہ تجوید کا جز نہیں ہے تجوید کا جز نہیں ہے وہ لہجہ جس سے قواعد و تجوید بگڑ رہے ہوں ایسا لہجہ جائز نہیں ہاں ایسا لہجہ کہ جس سے قواعد و مخارج و تجوید نہ بگڑتی ہو ایسا لہجہ لگانا اور اس لہجے میں پڑھنا ثواب ہے لہذا تمام اسرائیل بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ لہجے کو پیش نظر رکھتے ہوئے قواعد و مخارج اس میں نہ بگڑے اس کا بگاڑ پیدا نہ ہو کہ کہیں حرکات کھینچ رہی ہوں کہیں سے حروف مستعلیہ باریک ہو رہے ہوں اور دیگر حروف جو ہے وہ باریک حروف پر ہو رہے ہوں اور اس طرح قلقلہ نہ ہو اور قواعد بگڑ رہے ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ خوبصورت انداز میں آپ پڑھیں لیکن قواعد و تجوید جو ہے مخارج کا ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیے اور اچھے انداز میں پڑھیں اور جیسا مشق کروائی جا رہی ہے اس آواز کو پک کریں گے مشق کریں گے تو انشاءاللہ مزید اچھے انداز میں پڑھنے میں کامیابی ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ہر ہر حرف جو ہے واضح ادا ہو عمدگی کے ساتھ اور نکھرا ہوا سنائی دے نکھرا ہوا ادا ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوفر إنا نیا اس نون مشدد ہے کریں گے غنہ کریں گے ایک کی مقدار غنہ کریں گے اور اس کے ساتھ علی مدہ اور علی مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہے ہیں انشاءاللہ مدات کی کا سبق جب مدنی قاعدے میں آئے گا تو انشاءاللہ اس کا قاعدہ بھی ہم سیکھیں گے لہذا اوپر آپ لکیر دیکھ لیں علیف مدہ کے اوپر یہ علامت ہے اس کو مزید کھینچا جاتا ہے یعنی ایک الف کی مقدار نہیں بلکہ اس سے زیادہ دو ڈھائی الف کی مقدار میں کھینچا جاتا ہے دراز کیا جاتا ہے اور ان ہننا کر کے پھر اس کو کھینچیں گے کھینچنے کے بعد آ تو آئین جو ہے اس پر جزم ہے آئین ساکن ہے لہذا اس کا سکون کامل ادا کریں گے آ پوئی پوا کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے آگے یا قاعدہ ہے نرمی کے ساتھ معروف طریقے سے ادا کریں گے نون پر کھڑا صبر ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے یہاں واؤ لین کا قید ہے لہذا نرمی کے ساتھ معروف طریقے سے ادا کریں گے اور را کو آخر میں ہم ساکن کریں گے وقت کی صورت میں وقت کہتے ہیں ٹھہرنے رکنے کو اور جو کلمے کا آخری حرف جس پر وقف کیا جا رہا ہو اس پر اگر زبر زیر پیش یعنی تینوں حرکات زبر زیر پیش اور تنوین میں سے دو زیر دو پیش ہوں تو اسے کیا کریں گے ساکن کر دیں گے کیا کریں گے ساکن کر دیں گے اور اگر دو زبر کی تنوین ہو تو الف سے بدل کر وقف کریں گے جیسے علی من سے علی ماں اور بولتا ہو تو ہائے ساکنہ سے بدل کر ادا کریں گے جیسے فلا فلا زکاتن زکا تو اس طرح جب وقت کریں گے تو اب یہ ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی یہ وقت کی جو ہے کیفیت ذہن میں رکھیے گا وقت کا طریقہ کار ذہن میں رکھیے گا کہ جس حرف پر وقف کیا جا رہا ہے جس پر آپ ٹھہرنا چاہ رہے ہیں اس پر زبر زیر پیش یعنی تینوں حرکات میں سے کوئی علامت ہے زبر ہے زیر ہے پیش ہے تو ساکن کر دیں گے اور تنوین میں سے دو زیر دو پیش ہوں تو ساکن کر دیں گے اور دو زبر ہوں تو علی سے بدلیں گے گولتا ہو تو ہائے ساکنہ سے بدلیں گے یہ وقت کی صورت اس کا طریقہ ذہن میں رکھیے گا اب یہاں کو سر را پر کیا ہے زبر اب کو سر پہ ہم نے وقت کیا تو را پر کیا کریں گے را کو ساکن کر دیں گے الكوثر إنا أعطيناك الكوثر توئی تو کو پور پڑھیے اور تو کو پور کرتے توئی نہیں ہے توئی تو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے آ توئی آ توئی نہیں پڑھیں گے آ توئی آ توئی نہ کل کاؤ دونوں کاف باریک ہیں یہ ڈنڈی والے کاف ہیں دونوں باریک ہیں کاؤ سر تو را ساکن کر دی را سے پہلے صبر آ گیا تو را کو پور پڑیں گے ان

فصلی لام پر کیا ہے تشدید لہذا لام کو دوہرا پڑھیں گے دو مرتبہ پڑھیں گے فصول فل لی آج جس کی ہم نے مشق کی اسی طرح لی ربی کا ربی کا اب کاف پر آگے زبر ہے تو بغیر کھینچے لی ربی کا اس کو کھینچیں گے نہیں کیونکہ حرکات زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے لیبی کا آگے ون ہر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ہا ہے اب ہم نے جو سابقہ سبق میں مدنی قاعدے میں اظہار کا قاعدہ پڑھا تھا ماشاء اللہ آپ کو یاد ہے تو پیارے میٹھے اسرائی بھائیو یہاں غنہ نہیں کریں گے ظاہر پڑھیں ون ہر ہا کو وقت حلق سے ادا کریں گے لی ربی کا ون ہر وانحر سی لی اب لام کے نیچے زیر دوسری لام کے نیچے بھی زیر ہے تو دونوں لام کو ان کی جو حرکت ہے زیر ہے اس کو بغیر کھینچے ادا کریں گے اور آواز کو گرائیں گے لی

مشدد ہو تو نون پر غنہ کریں گے ان اب اس پر ہم نے غنہ کیا نون کی حرکت کو کھینچیں گے نہیں اسی طرح شانی آ کیا تو اس کو ہم نے تھوڑا سا کھینچا ہے علی مدہ تو اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑیں گے شانی ا کا شا نی کا تو یہ حرکات کا جو معیار ہے اس کی ادائیگی کا پر خوب جو ہے مضبوطی سے عمل ابھی سے کریں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی جیسا کہ ہم نے سبق نمبر مدنی قاعدے کے تین اور چار میں حرکات کا سبق پڑا اور اس کی خوب مشق کی تو حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے یہ طریقہ ذہن میں رکھیے گا تو شاہ اس کو ہم نے کھینچا آگے نی ا کا ہو تو اس کو ہم نہیں کھینچیں گے ان نشانی هو تر ہاں کا جو پیش ہے اس کو کامل ادا کریں گے ہو ہو اس کو کھینچیں گے نہیں ہو ول نہیں پڑھیں گے بلکہ ہو ہُو اب تارو اب پہ کون سا قید ہے کل کلا کریں گے ماشاء اللہ این شانی اکل ا بیٹر پی صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم